يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان محترم و برادران اسلام ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی گزرے مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں اعلی ترین کامیابی نصیب ہوں ہر مومن کی خواہش ہے مرنے کے بعد جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ داخل ہو جائے ہر ایک کی خواہش ہے دنیا میں اگر رسوائی ہو تو برداشت ہے لیکن آخرت میں اگر رسوائی ہو تو یہ برداشت نہیں اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں اللہ پاک بھڑکتی ہوئی ستر گنا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے کئی ایک صفات قرآن مجید میں بیان فرمائے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک کئی ایک صفات بیان کیے گئے ہیں ان جنتیوں کے صفات کو اہتمام کے ساتھ آدمی کرتا رہے اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا بھی اس کی بہتر گزرے گی مرنے کے بعد عذاب علیم کے دردناک سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا سورہ نسا میں اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کی خود ضمانت لیتے ہیں ایک شرط پر بس ایک شرط تم پوری کرو میں خود اپنے فضل سے تم کو جنت میں داخلہ تک خود اللہ نے ضمانت لی اب وہ شرط کیا ہے ظاہر بات ہے وہ شرط پوری ہوگی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا جب ہم شرط پوری کریں گے اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے چنانچہ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا تبو کبا روما تن ہوں نہ آن ہو مدخلا سیا آتی کم خل کم کریما ایمان والوں بڑے بڑے گنا جس سے تم کو روکا جا رہا ہے اس سے بچ جاؤ جہاں تک نادانی میں کوتاہی میں جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہوں گے وہ اپنے فضل سے معاف کروں گا نہ صرف معاف کروں گا بلکہ جنت میں میں خود داخل کروں گا اب یہ شرط ہی بہت آؤں ہے بڑے بڑے گناہ جس سے روکا جا رہا ہے اس سے رکو بس میں ضمانت لیتا ہوں تم کو جنت میں داخل کرنے اب وہ بڑے بڑے گناہوں کو معلوم کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم فرمایا ہے بعض وہ گناہ ہیں جس کو ہم جانتے ہیں کہ بڑا گناہ ہے مگر بچنے کی فکر نہیں جب خود کو فکر نہیں ہے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ جنت کے داخلے کی ضمانت لیں بعض بڑے گناہ وہ ہیں جس کو بندہ معمولی سمجھتا ہے حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے موجودہ زمانے میں معاشرے میں کچھ ایسے گناہ چل رہے ہیں جس کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے یہ خطرناک بات ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہے دل ملامت کر رہا ہے اپنے اندر شرمندگی پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ ذریعہ بنے گی ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق ملنے گی لیکن جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر وہ اس پر جری ہوتا جائے گا نہ ندامت ہے نہ شرمندگی ہے نہ اندرون کوئی احساس ہے نہ ایسا آدمی خدا کے گنا کو گناہ نہ سمجھ کر اور زیادہ جرات مندی دلیری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف بہت بڑی پکڑ ہے ان کی طرف سے بہت بڑی پکڑ ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی ستر گنا دہکنے والی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا کافروں کو نہیں مشرقوں کو نہیں یہود اور نسارا کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا یا الذین آمنوا او انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو گھر کی عورت کو گھر کے بچوں کو گھر کی بچیوں کو گھر میں رہنے والے افراد کو جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور اس جہنم پر ایسے خطرناک قسم کے بے فرشتے مقرر کیے جائیں گے رونے والوں کے رونے پر نہ انہیں کوئی ترس آئے گا چیخ و پکار کرنے والوں کی چیخ ان کے دل کو نرم نہیں کرے گی وہ فالون مرون جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم پورا کر کے رہیں گے خواہ کتنا ہی انسان چلاتا رہے تو اللہ نے ایمان والوں سے راز خطاب کر کے فرمایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ حرکتیں ایسی ہوں گی جو تم کو جہنم میں لے جانے والی ہوں گی لہذا اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے میں کلمہ گو ہوں میں نمازی ہوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہوں میں سنتوں کا پابند ہوں یہ سمجھ کر آدمی غفلت میں نہ رہے لیل و نہار دن اور رات صبح اور شام محاسبہ کرتے رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہو اور میں اپنے پروردگار کے غضب کا شکار تو نہیں ہو رہا ہوں ہمیشہ ہر ایک کو محاسبہ کرتے رہنا ہے اسی لیے سرکار دو عالم تاجدار بدخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں جب بستروں پر سونے کے لیے جاؤ یہ خیال کر لو کہیں ایسی بات تو نہیں ہے یہ تمہارا سونا آخری سونا ہے یہ رات کہیں زندگی کی آخری رات تو نہیں ہے یہ تمہارا لیٹنا آخری لیٹنا تو نہیں ہے خیال کرو حاسبو قبل ان تحاسبو صبح سے شام تک کیا کیا کام ہو کرتا رہا اس کا حساب لیتے رہو نیکیاں اگر تم پاؤ تو خدا کا شکر بجا لاؤ اور گناہ اگر ظاہر ہوئے اور گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے گناہ فلاں فلاں کر بیٹھے توبہ کرو استغفار کرو اللہ سے معافی مانگ کر سو جاؤ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی رات توبہ کے ساتھ گزر جائے اور توبہ اور استغفار کے ساتھ سو جائے اس رات اگر موت واقع ہو گئی تو جنتی کی موت ہوتی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہونا ہے بھائی الغرض بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے بڑے گناہوں کو معلوم کرنا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم ہے بندوں کی حق تلفیاں ہیں زمینوں کا دبا دینا ہے اور کرایہ دار کا مکان پر قابض ہو کر مالک مکان کے کی جو ہے نعمت کو چھین لینا بیویوں پر ظلم کرنا بچوں پر زیادتی کرنا پڑے پڑوسیوں کو ستانا اور سود کا کاروبار کرنا سود لینا سود کا دینا سود کے بزنس میں تعاون کرنا یہ سب کے سب گناہ ہیں شراب کا پینا قتل کرنا بدکاری اور زنا کرنا اور اسی طرح دیگر زبان سے جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغلی کرنا یہ سارے کے سارے وہ بڑے گناہ ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے بچنے کا حکم دیا موجودہ زمانے میں بے حیائی کا ایک بہت بڑا سیلاب امٹ رہا ہے اور یاد رکھیں موجودہ زمانے کے گناہوں میں ایک مسلسل جو گناہ چل رہا ہے وہ بدنگاہی ہے بدنگاہی چھوٹا گناہ ہے اگر مسلسل ہونے لگے تو یہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بنتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ سلاد وسلام نے صاف فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں یہاں تک کہ بندے کے پیر بھی زنا کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کی طرف بد نگاہی کرنا آنکھوں کا زنا ہے اور کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا کانوں کا زنا ہے اور دل کا اس کی طرف مائل ہونا اور اندرون میں خواہش پیدا ہونا اس کی ملاقات کا شوق ظاہر ہونا یا دل کا گناہ ہے اور اس کی طرف چل کر جانا پیروں کا زنا ہے اس کی طرف ہاتھ کا بڑھانا ہاتھوں کا زنا ہے پھر اس کے بعد یا تو سرکار نے فرمایا آگے اس کی شرمگاہ یا تو تصدیق کرے گی یا تو تقزیب کرے گی بدکاری زنا یہ آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا غور کرنے کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کتنے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جو اس بیماری میں دن بدن اضافہ ان کے ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کے اندر اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا شیطان انسان کے جسم میں بھٹکانے کے لیے ایسا تیزی سے دوڑ لگاتا ہے جیسا خون دوڑ لگاتا ہے خون دوڑ لگاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ بغیر کسی عذر شرعی کے گھر کی عورتیں گھر سے باہر نہ نکلے نوجوان لڑکیاں تمہارے گھروں سے بلا کسی ضرورت سے باہر نہ نکلیں گھر کی کوئی عورت کسی مرد پر بد نگاہی نہ ڈالے کوئی مرد کسی عورت پر بد نگاہی نہ ڈالے حتیٰ کہ حضرت ہے ایک صحابی ام مکتوم تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ وہ نابینا تھے اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ام سلمہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختومن صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ اندر کیوں نہیں چلے گئے جبکہ پردے کی آیات اتر چکی ہیں تو اس موقع پر کہنے لگی رسول اللہ یہ تو اندھے صحابی ہیں یہ تو نابینا ہیں یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے سرکار نے فرمایا افام یا وانی انتما تب سرانی کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ جس کی وجہ سے تم یہاں سے نہیں جا رہے ہو کیا تم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہو اور کرنے کی بات ہے ازواج متحرہ دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہم ہماری روحانی مائیں جن کی سرکار نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ اجنبی مرد کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ایک صحابی رسول پیچھے بیٹھے تھے جوان صحابی ہیں ایک خاتون حج کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسئلہ پوچھ رہی ہے اور وہ نوجوان صحابی کی نظر اس خاتون پر پڑنے لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوان کے گردن کو دوسری طرف موڑ دیا عملاً بتلا دیا کہ اپنی نگاہ کو پاک رکھو جس کی نگاہ پاک ہوگی اس کا دل پاک ہوگا جس کا دل پاک ہوگا اس کا ایمان محفوظ رہے گا صبح سے شام تک بے حیائی کے کیا کیا مناظر ہم دیکھ رہے ہیں بھائی اگر گھر میں جس کے ٹی وی ہے مت پوچھو ایار عیاشوں کے فحاشوں کے خونیوں کے قاتلوں کے اور بے حیا آوارہ قسم کی عورتوں کے تصاویر مسلسل آتے جا رہے ہیں گھر کے بڑے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں سب بیٹھ کر جو ہے گندگی کے ماحول میں مبتلا ہیں ظاہر بات ہے جس کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں آج ہمارے بچیوں میں ہمارے بچوں میں ہیرو اور ہیروئنوں کے کپڑے لباس ان کا اسٹائل اس قدر سرایت کر گیا ہے دیکھنے کو تو بڑے پڑھے لکھے ہیں مگر دین کے اعتبار سے صفر پر چل رہے ہیں یہ دراصل بے حیائی کا ایک سیلاب امٹتا چلا رہا ہے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا المر عورت سن لو اچھی طرح عورت پردے میں رکھی جانے والی چیز ہے اذا خرجت استشربها الشياطين عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان غور سے دیکھنے کی طرف اس کو اکساتا ہے اور اس کو برائی کی طرف جو ہے للچائی نز نگاہیں ڈالنے پر مجبور کرتا ہے اس لیے عورتوں کو پابند کر دیا گیا کوئی عورت بغیر کسی پردے کے باہر نہ نکلے گھر کی خواتین پردے کے ساتھ نکلے نوجوان لڑکیاں اللہ نے دولت دی ہے بہت بڑی نعمت ہے مگر دولت میں اس قدر فرعون نہ بننا اس قدر قارون اور نمرود نہ بننا ہم آزاد ہیں ہم کو کون پوچھنے والا ہے بے پردگی کے ساتھ نوجوان لڑکیاں باہر جاتی ہیں اور نتیجتاً بے حیائی کا شکار ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بدنگاہی کے ایک نہیں بیسوں اور سینکڑوں انسانوں کی بد نگاہی پڑتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لان اللہ منظور الی لانت اور پھٹکار ہو اس مرد پر جو عورت پر بدنگاہی کرتا ہے اس لڑکی اور اس عورت پر بھی لانت ہے جس پر بدنگاہی ہو رہی جس پر بدنگاہی ہو رہی نگاہ بد نگاہی پہلی سیڑھی ہے گناہ کی جو خدا عز و جل سے دور کرنے والے اسی لیے اللہ رب العزت نے پاکیزہ فرشتوں کی نظروں سے بھی چھپا کر حضرت ہوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے فرشتوں کے درمیان میں رکھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جنت میں پہنچائے گئے جنت اداس اداس نظر آئی اور حضرت ہوا کو جب اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کی نظروں سے چھپا کر پیدا کیا عورت ان کے معنی وہ ذات جو چھپائی چھپی جانے والی اللہ نے خود اس کا احترام کیا ہے عورت کا احترام کیا ہے اور محترم چیز ہی کو پردے میں رکھا جاتا ہے کابت اللہ دنیا کی محترم جو ہے نعمت ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے قرآن عظیم محترم چیز ہے اس کو جس دانوں میں رکھا جاتا ہے ہیرے اور جواہر موتیاں گھر میں راستے میں اور پلنگوں پر ڈالا نہیں جاتا اس کو اٹھا کر اندرون میں پرس میں رکھ کر اور جو ہے اس کو اندر کے خزانے میں رکھا جاتا ہے اور اندر کی تجوری میں رکھا جاتا ہے یہ قابل احترام چیز ہے اس کو احترام ہی کی نظر سے دیکھنے کے لیے احترام کے لباس پردہ پوشی اور پوری طرح سطر کے ساتھ عورت کا کو پابند بنایا گیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے نکلنا بھی ہے تو پردے کے ساتھ نکلے ورنہ لانت اور پھٹکار ہے ان مردوں پر جو عورتوں پر بد نگاہی کرتے ہیں ان عورتوں پر بھی لانت ہے جن پر مسلسل بد نگاہی ہو رہی بد رہی خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر علامان الحفیظ کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں گھر کی خواتین ہیں زیورات کا دنیا والوں کو زیورات کی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کے لیے پردہ تک نہیں کرتی ہیں اور نہ برقع پہنتی ہیں نہ کوئی جسم کے اوپر ساتر لباس ہوتا ہے اور یہ کئی ایسی شادی خانے ملیں گے جہاں مسلمانوں کے کئی ایک لڑکیاں اور جو ہے خواتین موجود ہیں اور کوئی پردے کا اہتمام نہیں گھر سے لے کر شادی خانے تک بغیر کسی برقعے کے جاتی ہیں اور زیب و زینت دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قرآن نے صاف کہا ہے للمؤمنین یغضدنا میرے محبوب عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں رکھیں رکھے اپنی پاک دامنی کا لحاظ کریں یبدین والا اپنے زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرے علماء نے فرمایا کان زیور کی چیز ہے کہ کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی اور ناک کے اوپر نتھنے ڈالے پہنائے جاتے ہیں اور یہ گلے کے اوپر زیورات پہنے جاتے ہیں یہ سب پردے کی چیزیں ہیں غیر مرد کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے قرآن صاف کہتا ہے زیب و زینت دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ کرو زیب و زینت ظاہر کرنا ہے اللہ علی بولتی ہننا شوہروں کے سامنے ہے او آبائی بولتی ہننا شوہروں کے ماں باپ کے سامنے ظاہر ہو جائے کوئی حرج نہیں آبائی ہننا اپنے باپوں کے سامنے ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں اور اخوان ہننا اپنے بھائیوں کے سامنے اور اسی طرح خواتین اپنی بہنوں کے سامنے اور اسی طرح قرآن کہتا ہے او نسائی ہننا دنیا کی عورتوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کوئی حرج نہیں مگر یاد رکھو کسی غیر مرد کی نظر تمہارے زیب و زینت کی جگہ نہ پڑے یبدین زینت ہننا اپنے زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو حتیٰ کہ جب چلنے لگے پیاؤں کے اوپر پہنے جانے والا زیور اور اس کی جھلکار کی جھلکار کسی غیر مرد کے کانوں میں تک سنائی نہ دے اگر ایمان والوں اس میں تمہاری کوتاہیاں ہوئی تو وہ جمیا تم سب کے سب مل کر اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا صاف صاف اعلان کیا ضرورت ہے آج کے معاشرے میں نگاہی سے اپنے کو بچانا ہے ہاں کوئی نگاہی کا سیلاب اس قدر بڑھ رہا ہے جتنی بے حیائی پھیل رہی ہے اتنی نگاہی بڑھ رہی اتنی اتنی نگاہی بڑھ رہی اگر کوئی شخص گھر کے اندر ٹی وی کی لانت سے محفوظ ہے تو گھر میں کون سا ایسا اخبار نہیں ہے جس میں نیم اریا تصاویر نہ ہو نیم اریا تصاویر نہ ہو یہ بھی فتنہ بن بن, بن رہا ہے اگر کوئی گھر پر اخبار بھی نہیں دیکھتا باہر نکلتا ہے کوئی راستہ کوئی بازار کوئی چوراہا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ تصویر نہ ہو ہر چوراہے پر ایسے برہنا تصاویر ہیں جہاں پر جہاں سے بے حیائی کے منا یہ مظاہر دنیا والوں کے سامنے رکھے گئے ہیں اس سے ہٹ کر آج بے حیائی کا سیلاب بڑھتے بڑھتے ہر جیب تک پہنچ گیا ہے کون سا سیل فون ایسا ہے جس میں مرد ہے تو عورتوں کی فوٹو فوٹو رکھے ہوئے ہے اور اگر عورت ہے تو مردوں کی فوٹو رکھی ہوئی اور بار بار بدنگاہی ہو رہی قرآن سب کے صاف کہہ رہا ہے نگاہوں کو نیچے رکھو بد نگاہی کیا ہے سرکار نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس یاد رکھو بد نگاہی ابلیس کی تیروں میں سے پہلی تیر ہے بد نگاہی کے ذریعے اندرون میں شہوت کی بیج پڑ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے خاص طور پر موجودہ زمانے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کے ماں باپ فون ان کے ہاتھوں میں تھما کر اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے نوجوان بچوں کی جوانی کی حفاظت کا سامان کر دے اپنی نوجوان لڑکیوں کی عصمت اور پاک دامنی کا حفاظت کا سامان کرے ورنہ بے حیائی کا سیلاب بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے پتا نہیں ہمارے بچے کن کن سے دوستیاں رکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا بیٹا عشق مجازی میں کی کسی عیسائی عورت پر لڑکی سے پر پاگل تو نہیں ہو گیا کسی ہندو لڑکی کا دیوانہ تو نہیں ہو گیا آج ایسے ایسے فون آتے ہیں مولانا صاحب کہ ہمارے ماں باپ ایک مسلمان لڑکی کی شادی کی بات کرتے ہیں میرا ارادہ ہے ایک عیسائی کو مسلمان بنا کر اس کو نکاح میں لانا میں چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے میرے زمانے سے دوستی ہے ارے وہ کہاں سے اسلام لائے گی اسلام لائے گی تو تجھے بے وقوف بنانے کے لاتی ہے بعض مرتبہ بہت سی ایسی جو ہے عشق کی بنیاد پر آنے والے نکلے اسلام میں ایمان میں مضبوطی سے پائے نہیں گئے ہاں بہت سے ایسے بھی ہیں برائے نام کلمہ پڑے ہیں برابر عیسائیت پر قائم ہیں برائے نام کلمہ پڑے ہیں ہندوازم پر برابر قائم ہیں اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ایسا سلسلہ چل رہا اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی جوانی کی حفاظت کا سامان کرنا اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشباب و شعبت من الجنون سرکار نے فرمایا جوانی دیوانی ہوتی جوانی دیوانی ہوتی ہے ونسا نسا و حبا لت عورتیں شیطان کا یہ جال ہے شیطان کا جال ہے جیسے آپ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے تو جال ڈالتے ہیں اس جال میں مچھلیاں آتی ہیں ایسے ہی نوجوان لڑکوں کو بہکانے کے لیے شیطان عورتوں کا جال پھیلایا ہے جگہ جگہ یہ جال پھیلا ہوا ہے جس کے ذریعے سے نوجوان اس عشق میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے نوجوان لڑکیوں سے دوستیاں ہیں جی لڑکا لڑکا ہے تو لڑکیوں سے دوستی کر رہا ہے جی لڑکی ہے تو لہے لڑکوں سے جو ہے دوستی قائم کی ہوئی ہے بعض فونوں پر باتیں چل رہی ہیں میسجز بھیجا جا رہا ہے یاد رکھو جب آدمی گفتگو اور کلام سے کسی کے محظوظ ہوتا ہے مسلسل بات سننے سے اندرون عشق کی آگ بھڑکتی ہے جب تک دو دل نہیں ملتے بے چین و بے قرار رہتا ہے اللہ نے عورت کی آواز کو بھی پردے میں رکھا ہے اسی لیے نماز کے اندر جب غلطی ہو جائے امام سے اگر غلطی ہو جائے تو مرد ہو عورتیں بھی اگر صف میں موجود ہوں تو پھر مرد کو لقمہ دینے کی اجازت ہے عورت کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں عورت کے لیے تصویر ہے حدیث میں آیا ہے تصویر اس طرح مارنا ہے آواز لگانا ہے تاکہ مرد جو ہے امام جو ہے آواز سن کر سمجھے کہ میرے سے کچھ غلطی ہو رہی سبحان اللہ تک بولنے کی اجازت نہیں ہے عورت کی آواز بھی پردہ ہے پھر کیا ضرورت ہے ایک مسلمان نوجوان لڑکی کسی غیر لڑکے سے بات کرے عشقیہ باتیں میسجز یاد رکھنا چاہیے یہی وہ چیز ہے جو آگے بڑھ کر بے شہوت کو بھڑکا دیتی ہے اور ناجائز تعلقات کی طرف ابھارتی اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کلام کی لذت سے آدمی جب پاگل ہوتا ہے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے سیدنا موسا علیہ نبینا علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی نے اللہ سے دیکھنے کی درخواست نہیں کی نہ نو علیہ السلام نے کی نہ ابراہیم علیہ السلام نے کی نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی موسا علیہ السلام نے اللہ سے دیکھنے کی درخواست کی کیا ربی ارینی نے عنصر ہی لئی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیوں کہا موسا علیہ السلام نے دیکھنے کی درخواست کیوں کی موسا کلیم اللہ اللہ ان سے کلام کیا کرتے تھے اور کلام کی لذت سے بے چین و بے قرار ہو کر درخواست کی کہ اللہ آپ سے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں علماء مفسرین نے لکھا ہے جب دور سے رہ کر کلام سے بات چیت فونوں کے ذریعے ہوتی ہے میسجز ایک دوسرے کے دیکھنا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہی آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے ملاقات کا اور یہ ملاقات برائی تک پہنچا دینے والا لیے ضرورت ہے ہمارے فونوں کو گندگیوں سے بچایا جائے ہمارے گھرانے کو گندگی سے بچایا جائے خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کا جائزہ لیتے رہے نے فرمایا خاص طور پر لڑکی کو موجودہ زمانے میں سیل فون دینے کی اجازت نہیں ہے نمبر کسی غیر کے پاس چلا جاتا ہے تو بس یہی فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہی فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر ضرورت پر دینا بھی ہو نمبرات کا جائزہ لیتے رہنا میسجز کا جائزہ لیتے رہنا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہو ہمارے گھر میں مسلمان لڑکی کسی غیر سے تعلق تو قائم نہیں کر رہی ہے کتنی پاکیزہ جذبات سے ہمارے ماں باپ نے بچوں کے نام رکھا بچیوں کے نام رکھا کیسے پاکیزہ نام ہیں کیسے ہی پاکیزہ اسلامی نام ہے عائشہ نام ہے ام سلمہ نام ہے زینب نام ہے اس ایسے پاکیزہ نام ہم نے اپنے بچوں کے رکھے ذرا غور تو کرنا جس نام کی نسبت ہمارے ہمارے بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس نسبت کو داغدار نہ کرنا ورنہ ہماری مسلمان لڑکی عائشہ ہوتے ہوئے بے پردہ رہے عائشہ ہوتے ہوئے کسی غیر سے تعلق رکھے واللہ یاد رکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روح کانپ اٹھے گی میرا نام رکھتے ہوئے اس کو نسبت کا لاج بھی نہیں ہے آج غیروں کے ساتھ ہے دوستیاں کر رہی ہے اور بے محابہ بے پردہ پھر رہی ہے زینب پاکیزہ نام رکھ کر وہ جو خاتون جو لڑکی کسی غیر سے تاجہ اجنبی کے ساتھ دوستی کرتی ہے یقین مانی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی روح کانپ رہی ہوگی میرا نام دنیا کے اندر رسوا ہو رہا ہے ام سلمہ نام رکھ کر جو ہے بے حیائی کا کام کرتی ہے تو حضرت ام سلمہ کی روح کانپ رہی ہو کم از کم ان ناموں کی لاج رکھی جائے بھائیوں موجودہ زمانہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے اور اس کے اندر اپنے نگاہوں کی حفاظت کا واحد راستہ یہی ہے اپنے بچے گھرانوں کو اس گندگی سے پاک صاف کیا جائے یاد رکھو جہاں بے حیائی کے زیادہ مناظر ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے ان گھروں میں نہ رحمت آتی ہے نہ برکت آتی ہے پھر لوگ رونا روتے ہیں مولانا ہم کماتے ہیں پیسہ آتا ہے پر ضرورت ضروریات رہ جاتی ہیں اور پیسہ ختم ہو جاتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں تو دیکھنا صبح سے شام تک لانت کی دیکھے منظر ہم دیکھتے رہیں گے تو رحمتیں اور برکتیں گھر سے جاتی رہیں گی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے نوجوانوں کو خاص طور پر راستوں میں مت بیٹھو چبوتروں میں مت بیٹھو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے راستوں پر بیٹھنے کی تو بیٹھنے کی اجازت ہے کیا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا چبوتروں پر بیٹھنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر بیٹھنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کے حق ادا کرو حق یہ ہے کہ راستے سے کوئی شخص گزر لڑکی گزر رہی ہے کوئی عورت گزر رہی ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا بد نگاہی اس کے اوپر ہرگز نہ ڈالنا کوئی بھٹکا ہوا انسان گزر رہا ہے تو اس کو راستہ بتا کر منزل تک پہنچانا کوئی بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہو اس کے بوجھ کے اٹھانے میں مدد کرنا یہ اگر حقوق تم ادا کر سکتے ہو تو بیٹھو ورنہ تم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں آج تو محض ہمارے نوجوان بچے غیروں کے محلوں میں جائیں بارہ بارہ ایک ایک بجے تک آپ کو کوئی ایک نوجوان لڑکا نظر نہیں آتا وہ وقت کے پابند ہیں وقت پر سوتے ہیں وقت پر جلد اٹھتے ہیں مسلمان گھرانوں کے اندر جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں محلے ہیں آپ جا کر دیکھیں دو دو بجے تک چبوتروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور عشق اور معاشقی کی بھی باتیں چل رہی ہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہی رات تاریخ ہوتی ہے اس دنیا پر اندھیرا اندھیری کی چادر ڈالی جاتی ہے سارے شیاتی اور ابلیس دنیا دنیا کے اندر گناہوں کو تیز کرنے کے لیے جگہ جگہ راستوں میں کوچوں میں پھر جاتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کی دنیا اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ کے جو کچھ کاروبار ہیں وہ دن میں نہیں رکھے گئے وہ سب کے سب رات میں رکھے گئے ہیں اور خاص طور پر ہمارا ہائی ٹیک سٹی جہاں مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں اختلاط کے ساتھ مل کر جو ہے کام کاج کرتے ہیں وہاں یاد رکھنا کہ کام کاج کرنے کے اندر بڑے فتنے وہاں پر برپا ہوتے ہیں اور یہ در اصل رات میں ملاقات فونوں پر گفتگو کرنا یہ شیطانی وقت ہے جس کے اندر گناہوں کے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کمانے دھمانے کی ذمہ داری مرد کے کندھے پر ہے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں میں کس قدر فقر و فاقے نہیں تھے مگر خواتین جا کر بے محابہ کام نہیں کرتے تھے ملازمتیں کرنے والے نہیں تھے ہاں یقین علماء فرماتے ہیں ایسے کام کاج اور ایسی تعلیم اور ایسی چیزیں جو معاشرے کے اندر اختلاف کے بغیر عورتوں کو فائدہ مند ہیں ایسے کام کرنے کی اجازت ہے جیسے ٹیچنگ ہے اور نرس کا کام ہے اور دیگر وہ کام جو خاص خواتین میں ہوتی ہیں جس میں مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوتا اس کی اجازت ہے بہت سے ماں باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہماری بچی کا ایمان جل رہا ہے وہ غیروں سے تعلق قائم کر رہی ہے کوئی سروکار نے پیسہ مطلب ہے بچی جا رہی ہے پیسہ کما کر لا رہی ہے یاد رکھنا وہ باپ جو محض دولت کی بنیاد پر اپنی نوجوان لڑکی کی عزت کی نیلام کرتا ہے اس کے حیا اور اس اس کی کی بے جو ہے پاک دامانی کی طرف سے غفلت برتتا ہے کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کل لکم رائن کلکم مسورائی بحیثیت باپ اپنی بیٹی کی یہی تربیت کیا کہ ناجائز طریقے سے اس کو غلط کاموں پر لگا کر حرام خوری تو کرتا رہا اس کو حرام کے اندر پھنسنے کا موقع دیتا رہا اس لیے بھائیوں بہت بڑا المیہ ہے کیا بتلائیں اے دن بدن واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت میں غیروں کی ایک ٹولی اس پیچھے مسلمان لڑکیوں کے پیر پڑی ہوئی ہے کہ ان لڑکیوں سے عشق معاشقہ کر کے ان کو اپنے دام فریب میں اور ان کی کوکوں سے اور ان کی نسلوں سے اور ان ہماری جو ہے اولادوں کو جنم دو ان کے پیٹوں سے ہماری نسلیں تیار ہوں اس کے لیے سازشیں چل رہی ہیں اس لیے بھائیوں ضرورت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا اللہ کی بارگاہ روتے رہنا پرور یہ فتنوں کا دور ہے ان فتنوں میں میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا جب تک آپ کی توفیق اور فضل شامل حال نہ ہو خاص طور پر اللہ آنکھوں کی بد نگاہی سے بچائیے کانوں کی بد نگاہی سے بچائیے زبان کی بد نگاہی سے بچائیے اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بے حیائی کے سیلاب اور بے حیائی کے فتنے سے بچائیے یہ دعاؤں میں شامل کرنا اور خدا سے گرہ دعاؤں کا اہتمام کرنا تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بچنے کی کوشش بھی کریں گے دعائیں بھی کرتے رہیں گے تو پھر ہماری اولاد ہمارا گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قرآن کی کہنے کے مطابق کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو بچانے کا ایک راستہ فراہم ہوگا اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي اللهم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے خطوں کو درگزر فرما دیجیے اے اللہ بے حیائی کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے جو دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اے مولا کریم ایسے فتنوں کے سب ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے گھرانے کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرما سرکار کی پوری امت کو اللہ فتنوں سے محفوظ فرما لیجیے اے کریم آقا آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے انحراف کیا جس کے نتیجے میں آج ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہے اے کریم ہم سب کو اے اللہ دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے اے اللہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی تعلیم اور تربیت اس سے بڑی نعمت ہے اسی لیے آپ نے فرمایا اگر تمہارے لیے اولاد تم نے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دے گی تو پھر یہی اولاد تمہارے حق میں فتنہ بن جائے گی اے اللہ ہماری اولاد کو فتنہ نہ بنائیے اے اللہ بہترین تعلیم بہترین تربیت کا احساس و سامان فرما دیجیے اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے اے اللہ آپ کے ذکر سے اے اللہ مزین فرما دیجیے تعلیم سے ہمارے گھروں کو آراستہ کرنے کی ہمیں ہم سب کو اے اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے ہماری گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنا دیجیے ہماری لڑکیوں کو بھی پردے کا پابند بنا دیجیے اے اللہ ہم کو گناہ آنکھوں کی بد نگاہی سے بچا لیجیے کانوں کی جو ہے بد سنوائی سے بچا لیجیے زبان کی بد کلامی سے بچا لیجیے اے اللہ جب تک دنیا میں ہمیں رکھے مولا عزت اور اے اللہ عزت سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ذلت اور رسوائی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے رب خیر ورحم انت خیر الرحمین سبحان رب وسلام والحمد لله جب رب العالمین